بے شک شتان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو وہ تو اپنی گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دو زخیوں میں ہوں